اور ورنہ اگر جاؤ گے بھی تو وہاں ہوٹلیں بند ملے گی آپ کو بہتر ہے کہ ہم نماز اچھا، کے بعد یہی مجلس میں ذکر کی گڑا بیٹھیں گے اشراک تک تو اور پھر دو دو رکعت پڑھیں گے اچھا۔ حج عمرے کا سوال اور پورے دین کے کاموں کے قبل اللہ ہمارے ہو جائیں گے اور ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی جب ہو قدم اس کے لیے چلے تو سمجھو کہ پہلی نیکی ہماری قبول ہوئی ہاں، ہم نے ویسے نماز میں بھی مانگائی سیدھا شراط المفی سیدھا راستہ ٹھیک کون سا جو اللہ نے بتایا نبیوں کے ذریعے سے وہ راستہ جو شیطان لے جاتا ہے وہ راستہ نہیں اپنے نفس والا نفسانیت والا نہیں شیطانیت والا نہیں روحانیت والا نبیوں والا نیک لوگوں والا نفس کا مقابلہ کر کے شیطان کا مقابلہ کر کے ان مقصد کے تحت ہم جڑیں گے جمیں گے اس کی فکریں کریں گے اس کی دعوت چلائیں گے نہ معلوم اللہ ہمارا اس سے کتنا خوش ہوگا اور ہمارا دشمن شیطان کس سے کتنا رنجیدہ ہو جائے گا اس لیے ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کن کا ساتھ دے رہے کیا آؤ آگے بڑھو آگے کی جگہ آگے بہت جگہ خالی بڑھتے رہو آگے بڑھو بھائی بچے بعد میں ہوتے ہیں سب سو جائے ابھی تو نیند آ جائے گی دیکھو جگہ پور کر لو آ جاؤ آگے آ جاؤ Thank छोटे छोटे नशे दुकान ला अरे रखना क्या रोड और बहुत फर्क पड़ा हुआ है जिन से लाने में कहा है इसकी मेरा नहीं हुई उस गाड़ी ला उन्हें मेरा दुकान بسم الله الرحمن الرحيم ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في أوروبا اللي في الغرب أيوة راجع يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إيه؟ وأنه إليه تحشرون محترم بزرگوں اور بھائی رب العزت نے دین اسلام کو اس زمین پر نعمت بنا کر اتارا اور یہ نعمت ساری بشریت کے لیے ہے اور اس کی پہلی آواز یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسند کیا ہوا دین ہے جو انسانوں کے لیے اتارا ہے جو اس کی پیروی کرے گا اس کا راستہ جنت کا آسان ہو جائے گا اٹھاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قطعی کے طور پر فیصلہ کن بات کے بعد فیصلہ کن بات کہہ کر یہ بات دل میں جمائی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف رہبری کرتے ہیں وہ سیدھا میرا راستہ ہے اس لیے قرآن کریم میں ہے وہ ان نقل تحدی مستقیم نبی جی آپ بالکل کریکٹ سیدھے راستے کی رہبری کر رہے ہیں ہاں، تو گویا زندگی کا ہر شعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی ہے ہر شعبے کی عقائد کی آپ نے رہبری کی مکے والے بدفالی لیتے تھے بدشگنی لیتے تھے تو آپ نے اس کی رہبری کی کہ لا عدوا ولا طیارت ولا حامت ولا سفر کبھی سفر کے مہینے کو منحوس جانتے تھے اس میں نکاح نہیں کرتے تھے اہم کام نہیں کرتے تھے آپ نے اس کی نفی فرمائی کہ بھئی یہ سب چیز غلط ہے آپ نے عقائد کی بھی اصلاح فرمائی اور ساری بشریت کو مخلوق سے ہٹا کر ایک اللہ سے جوڑنے کی آپ نے زندگی بھر محنت کی اور حق اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے اللہ کا غیر اپنے نفع اور نقصان میں اللہ کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں اپنے حکم میں ہاں؟ اپنی کوئی چیز کر گزرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور اس نے اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے انسانوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور محبت اور قدرت دے تھے انسانوں کو اپنی مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت دی دنیا کے انسانوں میری مخلوقات میں غور کرو میری طاقت عظمت اور محبت کو تسلیم کرو میں تم سے محبت کرتا ہوں اسی محبت کا تقاضا تھا کہ انسان کو ماں کے پیٹ میں بڑا کر کے پرورش کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا جیبی نظام چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت دی ہے کہ میری عظمت اور بڑائی کو دیکھنا ہو میری مخلوقات میں غور کرو میرے خزانوں کو دیکھنا ہو تو میری مخلوقات میں غور کرو آج تک انسانوں نے جتنا اناج کھایا ہے وہ اللہ کے خزانے سے آیا اور انسانوں کو دیا ہے ورنہ زمین میں کھودو تو کوئی گوڈاؤن نظر نہیں آئے گا کہ چلو گیہوں کا گوڈاؤن یہ زمین میں ہے باجرے کا اس طرف ہے بادام کا اس طرف ہے اور اور مختلف قسم کے پھل جو میوے وہ فلاں پھلا گوڈاؤن میں ہے اسی زمین سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے زمینوں کی استعداد کا بعض زمینوں کی استعداد اللہ نے زعفران کی بنائی اور زعفران اگتا ہے اور اللہ کے خزانے سے ہی آتا ہے اللہ تعالیٰ کسانوں سے پوچھتے ہیں کھیتی تم اگاتے ہو ہم اگاتے ہیں تم تو بیج ڈال کے مکت ہو گئے ہم اگاتے ہیں اگانے کے بعد بھی ہمارا فیصلہ ہوگا تو باقی رہے گی ہمارا فیصلہ بدل جائے تو تم دیکھتے دیکھتے ڈنگ رہ جاؤ گے کہتے نا تیر آئے سب کھا گئے سر پکڑ کے بیٹھ گیا انا قرض دار ہو گئے دیوے دار ہو گئے اللہ کہتے کھیتی تم اگاتے ہو ہم اگاتے ہیں بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں انسان کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں مرد عورت تو مل کر الگ ہو گئے لیکن اللہ کا فیصلہ ہوا تو اس پر اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے اللہ بناتے ہیں اور پانی کے قطرے سے چالیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خون بناتے ہیں خون کو گوشت بناتے ہیں گوشت میں ہڈیاں ہوتے ہیں پھر اس میں اس کی شکل بناتے ہیں پھر اس کے جسم کو پھاڑ کر یوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بیچ کر اس میں جان ڈالتے ہیں اسی لیے انسانوں کو اللہ نے یوں کہا انسان تجھ پر ایسا بھی زمانہ آیا ہے اتنا کے مچل تو قابل تذکرہ بھی نہیں تھا یہ تو اللہ کی قدرت اور مہربانی ہے جو تجھے تیرا وجود دیا ہے اور اللہ تعالی نے اسباب کے درجے میں عورت کو رکھا ہے ورنہ قدرت تو اللہ کی ہے اور اللہ کو قدرت تو وہ ہے کہ بغیر انسان کے انسان بنائے بغیر عورت کے انسان بنائے آدم علیہ السلام کو بغیر عورت کے اپنے دست قدرت سے بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا اپنی قدرت سے بنایا اور کہا یہ روح اللہ ہے کلیمت اللہ ہے جو پاکیزہ اور کماری مریم کی طرف اللہ نے ڈالا ہے میرے بزرگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پہلی دعوت یہ تھی جو صفا پہاڑی پر آپ نے لگائی یا الناس خالی مکے والے نہیں یا الناس آپ کی رسالت اور نبوت قیامت تک کے لیے ہے ہر زمانے کے لیے ہے ہر خطے کے لیے ہے ہر زبان والے کے لیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام بشریت کے لیے ہے قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے آپ نے اس کی خبر بھی دی ہے سیکون بادی سلاسون کذابون میرے بعد تیس جھوٹے پیدا ہوں گے تیس جھوٹے ہوں گے وہ کہیں گے میں نبی ہوں اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نبی آخر ہوں خاتم النبی ہوں چوکنا رہنا ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں چنانچہ سب سے پہلا جھوٹا دعویٰ کرنے والا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کی گھڑیوں میں مسلمہ کذاب تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا ایک عورت بھی ہوئی ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ایسے کئی لوگ ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اس لیے میرے بزرگوں میرے بھائیوں کلمہ دل میں اتر جائے میں بول رہا ہوں یہ بول ہے یہ جو بول ہے وہ دل میں اتر جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہو جائے سچا تعلق ہو جائے ان کی ان کے طریقوں سے ان کے مزاج سے ان ان کے کی فرما برداری میں ہماری طبیعت چلنے لگے یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو پانے کا راستہ محمد الرسول اللہ ہے اللہ کے یہاں سے کامیابیوں کے حاصل ہونے کا راستہ محمد رسول اللہ ہے آپ کا چلنا پسند ہے آپ کا سجدہ پسند ہے آپ کی <clears throat> آپ کی ادائیں پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہیں پیار سے کہا یا قوم تو آپ کیسے کھڑے ہوتے تھے ماں رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ شروع رات میں آرام فرماتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے آپ نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عقیدے بتائے اس میں بھی سب سے پہلا سکھایا نبی جی یہ بات تو مت بھولیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے تو کتنے سنکٹ آئے کتنی مشکلات آئی کتنی تکلیفیں آئی کتنی صعوبتیں آئی آپ نے ہمیشہ اللہ کی طرف نظر کی ہے وہ ایک آدمی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے صحابہ وہ ایک درخت تھا تھا آپ کے چھوڑ دیا باقی سب پھیل گئے ایک آدمی نے موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پانے کی کوشش کی آپ تو آرام میں ہیں جیسے ہی وہ آیا اور اس کا ارادہ دیکھا تو اس نے پوچھا آپ کو کون بچائے گا آپ کی زبان سے کیا نکلا بولو اللہ وہ کتنا بھاری تھا کہ معاملہ پلٹ گیا کیا اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن میں بدلتے ہیں دن کو رات میں بدلتے ہیں گرمی کو سردی میں بدلنا سردی کو گرمی میں بدلنا یہ اللہ کی قدرت ہے بہت سے علاقے ایسے ابھی گرمی ہوئی کہ آدھے گھنٹے کے بعد بارش ہو جائے گی اللہ کی عجیب قدرت ہے اس لیے اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو اپنی مخلوقات میں غور کرنے کی دعوت دی ہے بلکہ ذرا جھنجھوڑا ہے اولم یہ تو فخرو کیا لوگ سوچتے نہیں فکر نہیں کرتے جانچتے نہیں ہیں فی ملکوت السماوات والارض آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر نہیں کرتے اسی لیے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو پڑھتے تھے ان فی خلق السماوات والارض وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ اللَّيْلِ الْبَابِ اللہ کہتے ہیں الباب الباب کون ہے جن کے دل میں اللہ بستا ہو وہ الباب ہے مخلوق بستی ہو اسی میں پوری طاقت لگتی ہو یہ تو کہتے ہیں اپنی طاقت کو غلط لگا رہا ہے اولی الباب کی نشانی بتائی عقل والے بدھی والے ان کی نشانی بتائی کیا نشانی ہے اللہ دین اللہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کہاں کہاں یاد کرتے ہیں کہ خالی مسجد میں یاد کرتے ہیں خالی صبح شام یاد کرتے ہیں نہیں جو میرے بندے ہیں نا عقل والے وہ تو اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں اللہ دین اللہ قیامن کھڑے کھڑے بھی بیٹھ کر والا ہاں، جنو بھی ہے لیٹے لیٹے بھی یاد کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں تو میں تو سب کروں گا کہ کما ہوا آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں اور فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں آسمان اور زمین تو دونوں بند تھے ملے ہوئے تھے ہم کو کہاں پتا ہے اللہ خبر دے رہے تو سچی کہہ رہے ہیں سائنس والوں کی خبر سچی جانتے ہو آج تک سائنس خون کا ایک سیل نہیں بنا سکی ہے بڑی بڑی یونیورسٹیاں سب کچھ اللہ نے دیا لیکن یہاں زیر کر دیا خون کا ایک سیل نہیں بنا سکتا آسمان و <clears throat> آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں غور و فکر کرتے ہیں کھڑے بھی یاد کرتے ہیں بیٹھے بھی لیٹے بھی کہتے ہیں ربنا ما خلق ہزا باطلا پروردگار آپ نے سب بے فائدہ پیدا کیا نہیں کیلا بنایا ہے تو کیلے کا چھلکا اللہ نے کہا تمہارے مویشیوں کے لیے ہے گودا تمہارے لیے اس کے پتے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی بازار میں بہت استعمال ہوتے ہیں ہمارے یہاں رواج نہیں ہے ورنہ ان ملکوں میں تو ایسی ترتیب سے دیتے ہیں پڑے کے بن جاتے ہیں اس کے وہ کھانا شاندار گرم رہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آسمان و زمین پہلے بند تھے اللہ نے کھولا یہ ہم کو نہیں معلوم ہے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ایسا تھا ہم نے اٹھایا ہے اور کسی کے بس کی چیز نہیں تھی اور تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا نرم بھی بنایا سخت بھی بنایا چلو بھی رو اور ہم نے تمہاری روزیاں اس میں رکھی ہے اور وہ روزیاں اندازے سے آسمان سے فیصلہ ہوتی ہے اس کے مقدر اترتی ہے اولم یر لدیل کفارو جن کے دلوں میں اللہ تو ہے لیکن چھپا رہے بات وہ کہہ رہے نہیں ہے اللہ کہتے ہیں ان کے لیے یہ سمجھ کے لیے کافی نہیں ہے سماواتی والارض کانتا رتقن ففتقناهما تو بند تھے ہم نے کھولے ہیں ہر مخلوق کی زندگی پانی کے ساتھ پانی کے ساتھ جوڑی ہم نے پانی کے ساتھ جوڑی اس لیے میرے بزرگ میرے بھائی یہ سبق ہمیں سکھایا گیا ہے میں جو کہہ رہا ہوں یہ بول ہے یہ دل میں اتر جائے اس کے لیے محنت ہے کیا محنت کریں کیا اس اللہ کی عظمت کو قدرت کو بڑائی کو خزانوں کو آخرت کو مغیبات کو لوگوں میں چل پھر کر ہم اتنا بولیں نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ہم سمجھائیں سامنے والا نادانی کر رہا ہو تو ہم اللہ کی محبت کو ایسی نرمی سے پیش کریں کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور محبت بیٹھ جائے انسان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ اللہ کے ضابطے یاد دلاؤ اللہ نے نبیوں سے کہا وزیر ہوں اللہ کے ضابطے بھی یاد دلاؤ کہ اللہ کے ضابطے ایسے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ بڑے ہیں ان کی قدرت بڑی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں ان کی تعلیم سچی ہے یہ دل میں بیٹھ جائے نبی جی آپ تو سیدھے راستے کی رہبری کر رہے ہیں کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کو محبوب نہ ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتباع میں ہدایت چھپائی ہے آپ کی پیروی میں ہدایت چھپائی ہے نبی جی کی پیروی کرو تاکہ تم کو راستہ ملے کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا تو دنیا میں ہم تھوڑا چانس اس کو دے دیں گے اس کی رسی بھی ڈھیلی کر دیں گے لیکن آخر میں جب لوٹ کر آئے گا تو خسارہ اور ناکامی دیکھے گا اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں نبی کے ادنا کسی چھوٹے سے عمل کو چھوٹی سی سنت کو سنت چھوٹی نہیں ہوتی دیکھنے کے اعتبار سے اہمیت کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں اس کو حبیب نہ جانے ورنہ آدمی کے راستہ مر جائے سنت کی اہمیت کو سمجھے آدمی اور اندر اتارنے کے لیے لوگوں میں چل چل کر محنت کرے مجموعوں میں کہے انفرادی میں طور پر کہے اجتماعی طور پر کہے خصوصی طور پر کہے یہی باتیں کہے یہی باتیں ہے اللہ کا تعارف کرا ہے کیسے تعارف کرا ہے کہ اللہ کی مخلوقات کو گنا کر اللہ کا تعارف کرا ہے جس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے چاند سورت کے ہنڈے اللہ نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں ستاروں سے آسمان دنیا کو ڈیکوریشن کیا ہے تاکہ میرے بندوں کو رات میں وحشت نہ ہو اور اس کی الگ الگ تاثیر رکھی ہے اور یہ دکھ رہے ہیں چھوٹے لیکن اللہ بڑے ہیں ان کی قدرت بڑی ہے تو تمہاری آنکھیں چھوٹی دیکھ رہی ہے ورنہ یہ جہاں تک پہنچے ہیں تحقیق والے وہ تو کہہ رہے ہیں سورج سے بھی بڑے ستارے ہیں جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں سورج سما جائے تو ان کی بات پر یقین کرتے ہو نہیں ہمارے اللہ نے بتایا ہے اللہ بڑے ہیں ان کی قدرت بڑی ہے ان کی طاقت بڑی ہے ان کی دہش بڑی ہے ان کی پکڑ بھی بڑی ہے وہ ایسے قدرت والے ہیں پکڑ کرنے پر آ جائیں ایک خاص ایریے کو پکڑ کر نشانہ بنائے تو اس سے آگے نہیں جائے گا وہ قوم آج کو پکڑا تو قوم آج کے ایریے میں ہوا گھومتی رہی اور کہیں نہیں من اور سلوا اتارا تو بنی اسرائیل کے وادی تیہ میں ہی اتارا اور کہیں نہیں اتارا لوت علیہ السلام کی بستی کو پلٹا کھلایا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ پوری کھڑک اٹھاؤ نیچے سے تو اتنا ہی حصہ اٹھایا یہ جیسی بھی تو تھوڑا ہے جبریل علیہ السلام کو تو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر دو بازو پھیلا دے تو مشرق و مغرب کو ڈھانک دے ایسے اللہ نے ان کے دو سو بازو بنائے یہ جو تمہیں دیکھ رہے ہو یہ تو بہت تھوڑی مخلوق ہے اور چھوٹی ہے اللہ نے آخرت میں جو چیز رکھی ہے وہ تو بہت بڑی ہے آخرت کی ایک چیز بھی اس دنیا میں سما نہیں سکتی ہے آخرت کی ایک چیز یہاں نہیں سما سکتی اس کا نمونہ اللہ نے یہاں دیا ہے شہد ہے تو دنیا میں شہد کے نمونے کے لیے اللہ نے شہد کی مکھی کو اپنی قدرت کا مظہر بتایا اور کہا دیکھو شہد کی مکھی کو ہمارا جیسا حکم ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ چل رہی ہے اس کو سمجھ دیے اس کو ایڈریس بتا دیا تیرے کو اپنے ٹھکانے کہاں کہاں بتانے وہ ایڈریس کی سمجھ اس کو دی ہے اور بندوں کو اس کا ایڈریس بتایا یہ ہماری قدرت ہے تیرا اپنا گھر لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں تو بھی اپنا گھر بنا اور اللہ نے ہر مخلوق کو اس کی اپنی حفاظت کا اس پر کوئی حملہ کرے تو اس کی حفاظت کا انتظام سکھایا تو شہد کی مکی ہے چھوٹی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کیونکہ اگر اس پر غلط حملہ کرو تو پھر وہ بھی پیچھا کرتی ہے بہت سال پہلے ہمارے گاؤں میں مکھیوں کے جھنڈ جو اٹھا تھا تو اس میں دو تین آدمی مر گئے تھے اور پوری چپک دی پوری لشکر کے ساتھ آنکھیں تک پھوڑ دی لیکن اللہ نے اس کا ایک نظام بنایا تو اس نظام کے تحت آپ کے لیے شہد پیدا کرتی ہے پھلوں کا رس چوستی ہے اور کہتے ہیں میرے بندوں کے لیے شہد بنا تو اللہ شہد بناتے اور اس کا بھی ایک ایک بادشاہ کا نظام ہوتا ہے اس کی ملکہ ہوتی ہے رانی ہوتی ہے اور کا اس کو دیکھ کر سیکھیں اس میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے چھوٹی سی مکھی ہے لیکن شہد پیدا کرتی ہے انتخذی من الجبال بیوتا کا دوسرا ایڈریس اللہ نے بتایا من الشجر کہ درختوں پر بھی بنا و یعرشون یا رشور چھتوں میں بھی بنا پہاڑوں میں بنا پہاڑوں میں بنا انت تقیری مینل جھیبا لے بو تیرے گھر پہاڑوں میں بنا بڑا شہد جو ہوتا ہے وہ پہاڑوں میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی سمجھ دی چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن وہ آپ کے شہد بنا دی یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے دنیا میں شہد شہد کی مکھی کے پیٹ سے آتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں جنتیوں کو شہد دیں گے وہ شہد کو نہیں ہوگا نہر کی شکل میں ہوگا اور کہاں سے ہوگا کہاں شہد کی مکھی نہیں ہوگی اللہ کے خزانے سے ہوگا اگر یہاں شہد بہا دے تو پتہ نہیں دوسری مخلوق تم کو کتنی پریشان کر دے تو حسب ضرورت دنیا میں اتارتے ہیں اللہ کہتے ہیں وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس کو اتارتے ہیں ایک اندازے سے دنیا میں دودھ چاہیے تو مویشی اللہ نے بنائے وہ مویشی اللہ کی قدرت کا مظہر ہے اللہ کہتے ہیں تمہارے مویشیوں میں بڑے غور و فکر کی چیز ہے نسخی کو فی بتو اس کے پیٹ میں سے نکال کر ہم تم کو پلاتے ہیں جانتے بھی ہو یہ کیسے ہوتا ہے ممبئی فرسند و دمن گوبر اور خون کے بیچ میں سے ہم صاف ستھرا نکالتے ہیں تمہارے لیے گوبر کی آمبزش نہیں ہوتی ہے اور دنیا کے انسانوں سوچو اللہ کی قدرت میں حل خالق غیر اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے کہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں نہ گوبر کی بو آتی ہے نہ خون کی بو آتی ہے اور جیسے کھلاؤ ایسا مزیدار پہلے لوگ بہت خدمت کرتے تھے اور ابھی بھی کرنے والے کرتے ہیں بچے کی طرح اس کو رکھتے ہیں اولاد کی طرح پالتے ہیں ہم نے بچپن کے زمانے میں دیکھا ان کے لیے کپاس کے وہ بوائل کیے جاتے تھے ڈبوں میں پھر اس کو گوتر میں پھر اس میں گڑ ڈالتے تھے پتہ نہیں کیا کیا خدمتیں ہوتی تھی بڑکا ڈالتے تھے اور اس کو باقاعدہ محنت کر کے جیسے انسانوں کے لیے کھانا بناتے تھے ایسی خدمت کرتے تھے مویشیوں کو وہ دودھ بھی ایسا دیتی تھی اب وہ دودھ تو دیتی ہے لیکن انسان اپنی نیت کی وجہ سے بگاڑ دیتا ہے دودھ والا بیچنے آیا بہت پتلا دودھ تھا تو میرا پڑوسی کہنے لگا بھائی آج بھی پانی ودھر پی لی تھی تو کسوں કેમ આજે આટલું પાતળું થઈ ગયું ایمانداری کم ہو گئی ساری دنیا کی پریشانی بے ایمانی کی وجہ سے ہے ایماندار بن جائیں تو اللہ کہتے ہیں آسمان اور زمین کی برکتیں ہم اتاریں آسمان زمین کی برکتیں ہم اتارنے تیار ہیں بندے اپنا فریضہ تو دے تم بھی اپنے جیب میں سے سو کا نوٹ اس وقت دیتے ہو جب چیز لیتے ہو یہ کیا معاملہ ہے پھر شکایت کہتے ہو کہ بھئی یہاں برکت نہیں ہے اللہ کہتے ہیں برکتیں ہمارے خزانے میں ہے لیکن لینے کا طریقہ محمد الرسول اللہ ہے لینے کا طریقہ محمد الرسول اللہ ہے لوگے ہم اس راستے سے دیں گے اللہ نے اگلے زمانے کے تمام انبیاء کے راستے بھی اپنے تک پہنچنے کے بند کر دیے ایک راستہ ہے محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ یعنی تورات کا ایک نسخہ مل گیا تو اس کو لے کر آ کر پڑھنے لگے حضرت اللہ کا کلام یہ لایا ہوں اور برابر دھیان سے پڑھ رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا تھا صدیق اکبر بھی تھے پڑھ رہے تھے پڑھ رہے تھے بہت وہ کہتے میں بہت ایک بات سنا رہا ہوں اللہ کے نبی کا چہرہ بدل رہا تھا متغیر ہو رہا تھا سرخ ہو رہا تھا انہوں نے چونکہ دیا عمر سے کہا عمر اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھو آپ کے آپ کا چہرہ پہچان لیا جاتا تھا خوشی کا چہرہ بھی صحابہ پہچانتے تھے اور ناراضگی کا چہرہ بھی پہچانتے تھے اور ان کو اللہ رسول سے ایسی محبت تھی کہ اللہ رسول کی ناگواری کو برداشت نہیں کر سکتے تھے انہیں محبت تھی ایسی میرا کون سی ایسی حرکت ہو گئی کہ نبی ناراض ہو گئے ہمیں احساس نہیں ہے ہمیں احساس نہیں ہے احساس اس لیے نہیں ہے ہم نے محمد رسول اللہ کے طریقے کی دعوت میں جان مال خرچ نہیں کی ہے انسان جس چیز کے پیچھے جان مال خرچ کرتا ہے اس کی محبت آتی ہے ایک مثال دوں آپ کو کسی آدمی کے ہاں بچیاں بڑی ہو گئی اب مہمان آئیں گے داماد آئیں گے ویوہ آئے گی ویوا آئیں گے تو سوچا کہ گھر میں برتن ذرا کاچ کے ذرا ہونے چاہیے تو عورت نے درخواست کی تو یہ میاں چلے کاچنا گلاس لاب جو ادھر ہاری ڈیزائن نہ لاب جو ایک دکان پر گیا دوسری گیا تیسری گیا چوتھی گیا بہت اچھے پسند آئے یہ بہت اچھے ہیں یوں کر کے لیا ایک درجن گلاس لیے سوچا ایک درجن کپر کا لے لوں اب یہ دکانوں پر تھکا ہے جان لگا رہا ہے مال لگا رہا ہے جان لگا رہا ہے مال لگا رہا ہے تھک رہا ہے چوئس کر رہا ہے اور پھر تھک کر ایک جگہ وہ پسند آ گئے وہ لے کے اس کے ہاتھ میں دونوں ہاتھ میں بنڈل ہیں اب بازار میں سے آتے آتے اب یہ تو اس کی کیا حیثیت ہے ہزار روپیہ ہوگا دو ہزار روپیہ ہوگا لیکن یہ لے کر آ رہا ہے کوئی سائیکل والا پیچھے سے اے بھائی جو تو نہ تھی اور اگر کسی اسکوٹر والے نے ٹکر مار دی اس میں گلاس میں آواز بھی آ گئی پھر دیکھو سمجھ گئے نا حالانکہ دو ہزار روپے کی کوئی حیثیت ہے لیکن انسان کی فطرت میں ہے جس چیز پر جان مال لگاتا ہے اس کی محبت آتی ہے اس کی قدر آتی ہے اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کیا کیا ہے تو پھر ان کے ان کے دل میں کیا محبت ہوگی سب سے زیادہ محبت کرنے والے اس امت میں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں جو محبت اور اس کے آداب اور اس کے طریقے سے بخوبی واقف تھے نبی کی محبت کا تقاضا اس وقت کیا ہے وہ سمجھتے تھے مکے میں آپ نے محنت شروع کی ماحول نہیں ہے آپ برداشت کر رہے ہیں حضرت بلال کو ستایا جا رہا ہے اور بچوں کو حوالے کیا جا رہا ہے جاؤ ان کو گھسیٹو جرا پتریلی زمین میں گھسیٹا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیفوں کو دیکھ رہے تھے آپ کا منشا سمجھ رہے تو آپ نے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا حضرت بلال کو بھی صدیق اکبر نے خریدا ملک سے اور آزاد کرایا ایک اور اللہ نے ان کی نیت بھی خالص بتا دی کہ یہ نیت کے بھی پکے ہیں صاحبہ مال خرچ کرنے میں وہ بھی اللہ اس کے رسول کی مرضی دیکھتے ہیں مال خرچ کرنے میں اللہ رسول کی مرضی کیا ہے ہم سوچتے ہیں مال خرچ کرنے میں اللہ رسول کی مرضی کیا ہے کیونکہ کلمہ اس پابندی کا نام ہے میں جو کہہ رہا ہوں یہ بول ہے یہ دل میں اتر جائے اس کے لیے محنت ہے معمولی نہیں ہے رسمی نہیں ہے کہ بھائی بیان سن لو چلے جاؤ نہیں ایک محنت ہے اگر اس محنت پر پڑے تو اللہ اندر میں ایک طاقت پیدا کریں گے جس میں جان مال کے خرچ کرنے کی ترتیب صحیح ہو جائے گی جب یہ ترتیب صحیح ہو جائے گی تو اللہ فسادات کے اور بلاؤں کے دروازے بند کر دے گا مال صحیح مصرف میں خرچ ہوتا ہے تو روزانہ سورج نکلتے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ سورج جب نکلتا ہے تو دو فرشتے مسلسل دعا کرتے ہیں اے اللہ آج کے دن میں جو تیرے نام پر خرچ کرے اس کو اس کا بدل عطا فرما اللہ آتے منفقا خلفن اللہ خرچ کرنے والے کو بدل دے دے تو دوسرا کہتا ہے اللہ عمفی تلفن اللہ روک کر رکھنے والے کو جو تیرے حق نہیں جانتا تیرے نبی کا حق نہیں جانتا اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتا روکے ہوئے ہے فرض کرنے کی جگہ بھی فرض نہیں کر رہا ہے فرض اور واجب کو بھی ادا نہیں کر رہا ہے ماں باپ کی پریشانی بھی دور نہیں کر رہا ہے بھائیوں کی تکلیف بھی دور نہیں کر رہا ہے نہ سلا رحمی کر رہا ہے بلکہ قطع رحمی کر رہا ہے مال روک رہا ہے اللہ آتی ممسکن تلفن اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تباہ کر وہ نکلتا ہے تو ایک ایسا سوراخ ہو جاتا ہے کہ زندگی بھر کا کیا ہوا آنند سانند نکل گیا اللہ دینا بھی جانتے ہیں اللہ لینا بھی جانتے ہیں اللہ بڑی قدرت والا ہے اس قدرت والے اللہ کی دعوت کو دینا یہ اس زمین پر اس دھرتی پر اس کا پہلا حق ہے انسانوں پر اس کی ذات کو مانے اس کی قدرت کو مانے اس کی عظمت کو بٹھائیں اللہ بڑے ہیں اللہ سے ڈریں اور کسی سے نہ ڈریں اللہ سے ڈریں اور کسی سے نہ ڈریں اللہ کہیں یا عبادی فتقون میرے بندو مجھ سے ڈرو یا عبادی فتقون مجھ سے ڈرو اللہ کا ڈر انسانوں کے جسم سے دل سے گناہوں کو نکال دیتا ہے اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے مخلوق کے ڈر سے انسان بہت سے گناہ چھوڑتا ہے اگر اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کا شراب پلائیں گے محبت کی مٹھاس دیں گے غلط کام کرنے کا ارادہ ہوا پتا چلا یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے تو آدمی چوکنا ہو جاتا ہے ارے کوئی دیکھے بچہ دیکھ رہا ہے تو اس بچے کا ڈر بیٹھا ہوا ہے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اللہ کہتے ہیں وہ معکم آئی نہ محکم تم جہاں ہو وہاں اللہ ہے اور انسانوں تم میں کا کوئی آدمی دن دھاڑے چل رہا ہو رات کے اندھیرے میں چل رہا ہو میرے لیے تو دونوں برابر ہے کوئی اندھیرا تمہارے لیے اندھیرا ہے میرے لیے نہیں ہے کوئی آدمی زور سے بولے یا آہستہ بولے اللہ ایسے ہی سنتے ہیں اللہ کے لیے زور سے اور آہستہ تو آئی زور سے اور آہستہ تو تمہارے کانوں کے نظام کی وجہ سے ہم نے بنایا ہے ورنہ اللہ کے لیے کچھ سننے کے لیے کام کی تھوڑی ضرورت ہے وہ سمی ہے تو ایسا سننے والا ہے کہ چھوٹے کیڑے کی آواز وہ اللہ سنتے ہیں چھوٹے کیڑے کی آواز اس کی ضرورت اس کی حاجت اور پھر اس کی حاجت کو پورا کرنا بھی وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اسرائیلی روایت میں قصہ آتا ہے موسا علیہ السلام سمندر کے کنارے جا رہے تھے ایک پتھر بہت اچھا خوبصورت دیکھا تو ان کے دل میں آیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسا تمہارے پاس ایسا ہے اس کو مارو تو اس کو جو مارا نا تو اس کے دو ٹکڑے ہوئے تو اس میں سے ایک گول پتھر اور جیسے بچے کی طرح نکلا اس کو مارو تو وہ بھی پھٹ کر اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا تو اس کو مارو تو اس کو جو پھاڑا تو اس میں ایک سفید کیڑا اور اس کے منہ میں باریک ہری گھاس ہے اللہ نے کہا دکھ وہ کہہ رہا ہے کچھ تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان میں یارانی اللہ کی ذات واقع ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے سبحان من خلقنی سبحان من یارانی سبحان من قسم الرزق ولم ينسانی پاک ہے وہ ذات جس نے روزیاں تقسیم کی مجھ جیسے حقیر کو بھی اس نے فراموش نہیں کیا ہے بھلایا نہیں ہے مجھے یہاں روزی دے رہا ہے اللہ کہتے کتنے مویشی ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے ہم ان کو روزی دیتے ہیں کتنی مخلوق ایسی ہے جو تمہاری آنکھوں سے اوجل ہے سمندروں میں خشکی سے زیادہ مخلوق ہے لیکن اللہ سب کو روزی دے رہا ہے نفحت العرب میں ایک قصہ لکھا ہے سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب اللہ نے بڑی بادشاہت دی حکومت دی اور جناتوں پر انسانوں پر پرندوں پر ہواوں پر ہر مخلوق پر اللہ نے زبردست ایک حکومت دی تو سلیمان علیہ السلام کے دل میں اللہ تیری مخلوق کی میں ایک مہینے تک مہمانی کروں آپ اجازت دیں تو اللہ نے کہا تیرے پاس بادشاہت ہے لیکن محدود ہے تم نہیں کر سکتے تمہارے بس میں نہیں ہے لیکن ان کے دل میں تھا کہ مہمانی کرو مہمانی کرو اور دولت مال وے تو مخلوق کے کام آنے کے لیے ہوتی ہے بندوں کے کام آنے کے لیے اللہ دیتے ہیں تو کیا پروردگار دو وقت کی کر لو تمہارے بس میں نہیں ہے پروردگار ایک وقت کی تو اجازت دو تو اللہ کسی کے وہ تو آزمایا تھا روزی تو کسی کی بند نہیں ہوتی لیکن ایک بات سمجھانی تھی تو کہا ٹھیک ہے تو اس کی تاریخ طے ہوئی اور مہینوں پہلے اس کا انتظام جیسے اجتماع ہے تو تین مہینے پہلے آواز لگی کہ بھائی آپ کے یہاں اجتماع ہوگا بھائی کہاں ہوگا یہ بعد میں طے ہوا لیکن بھروس ضلع کا اجتماعی تاریخوں میں ہوگا تو تاریخ طے ہو گئی تیاریاں شروع ہو گئی <clears throat> جناتوں کو لگائے کہتے نا یا ملون محاریب و تماثیل و چیفان کل جوا بڑی بڑی دیگے بناتے تھے وہ جنات تالاب کی طرح سے تھال بنانے اتنے بڑے تھال بنا دے ہوئے ایسی حکومت اللہ نے دی تھی تو سب تیاریاں شروع ہو گئی ہوا آپ کے تابے تو ہوا کو کہے بھائی کول رہنا کول رہنا اتنا ٹیمپریچر رہنا کھانا خراب نہ ہو اور جس وقت گرم کرنا ہوگا گرم چلو گرم چلو گرم چلو ہیٹ ہو جائے گی تو اب سب انتظام ہو رہا ہے لہو ری اللہ نے ہم, ہم نے ان کے اللہ کہتے ہیں ہوا کو مسخر کیا تھا وہ سب کھانا تیار ہے وہ اتنا بڑا فریج کہاں سے لائیں گے تو اللہ نے ان کے لیے ہوا تابع کر دی چلو کولنگ تو وہ کولنگ میں تو پیسے لگتے ہیں یہ تو اللہ کی بخشش تھی میرے بزرگوں میرے بھائیوں جب وہ وقت آیا تو اللہ کی بارگاہ میں ہوئے پروردگار کون سی مخلوق سے شروع کروں تو حکم ہوا کہ جاؤ سمندری مخلوق سے شروع کرو تو سمندر پر آ کر آواز لگائی سلیمان بن داؤد اللہ کے نبی نے آپ لوگوں کی دعوت کی ہے اعلان ہوا اور دسترخوان بچھایا تھا وہاں سے سمندر کے کنارے سے ایک مہینے کی مسافت تک دسترخان بچھایا کھانا اس پر سجا ہوا ہے تو ایک مچھلی کا السلام علیکم نبی اللہ بڑی مچھلی نکلی اب زندگی اور موت کس کے قبضے میں اللہ کے قبضے میں تو تو بھائی شروع کر کھانا شروع کر یہ دعوت تو دسترخان سجا ہوا تھا وہ مچھلی کھاتی رہی کھاتی رہی کھاتی رہی کھاتی رہی سلیمان بھی دیکھتے رہے ایک مہینے کی مسافت پر ہے دسترخان کے چھیڑے تک پہنچ گئی اور سلیمان سے کہہ رہے ہیں کھانا کہ اتنا کھا گئی ابھی تیرا پیٹ نہیں بھرا ہے نا آدمی کی آدمی کی تو زبان بے قابو ہو جاتی ہے اللہ کو سمجھانا تھا کہ رزق کا رسانی یہ تم بندوں کا کام نہیں ہے تم کام آ سکتے ہو ورنہ رزق کا پہنچانا بندے کی حاجت جاننا اس کی حاجت کو پورا کرنا یہ اللہ ہی کرتے ہیں انسان کے بدن میں ہارڈ کی پمپنگ کتنی ہونا ہے کتنا قد ہے کتنی چاہیے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں ایک چھوٹے بچے کو کتنی رفتار سے ہار چلانا یہ اللہ جانتے ہیں ایک جوان آدمی کا ہار کیسا چلنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی قدرت جانتی ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں بس وہ مچھلی کا آپ میزبان ہیں ہم مہمان ہیں میزبان مہمان کو ایسا جواب دیتا ہے کہ اتنا کھا گئی تیرا پیٹ نہیں بھرا روزانہ میرا رب مجھے ایسے تین لک کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت خزانوں کو مخلوق میں جب بولا نہیں جاتا تو خیر اللہ کی آواز لگتی ہے ہماری بھول ہے ہم اللہ کی قدرت کو اس کے خزانوں کو مخلوق میں محلوں میں گھر میں بولتے نہیں ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا جن چیزوں کو تم بڑا جانتے ہو وہ اللہ کی قسم ایک مکھی نہیں بنا سکتے پھر تم کہاں جا رہے ہو کیا ہو گیا تمہیں اتنے بڑے مہربان رب سے کٹ کر زندگی گزار رہے ہو اللہ کہتے ہیں کتنا ہی بڑا پاپی ہو لیکن اگر میرے پاس جھک جاتا ہے تو وہ لغفار غفار تھا جو میرے پاس واپس آیا تو میں معاف کر غفار کہتے ہیں بار بار معاف کرنے والا ایک بار نہیں بار بار بلکہ آخری رات میں آواز لگتی ہے ہے کوئی معافی چاہنے والا معاف کر دے ہم آ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی شانیں بتائیے ان اللہ ید اہو الشمس من مغربها اللہ تعالی اپنی رحمت کا اور مغفرت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں دن میں تاکہ رات کا گنہگار واپس آ جائے اور رات میں اللہ اپنی رحمت و مغفرت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار اس کی طرف واپس آ جائے یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے آج سورج کہاں سے نکلا ہے یہ مغرب ہے نا یہ مشرق اور یہ مغرب تو ایک دن آئے گا کہ سورج یوں الٹا آئے گا آج مان لو اس سورج کو اللہ نے بنایا ہے یہ سورج اپنی ذات سے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس پر چلتا ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورج اپنی رفتار پر ٹھہرتا ہوا چلتا ہے جہاں اس کا بنا بنایا اس گڑی پر وہ وہاں ہوتا ہے یہ زبردست اللہ کی قدرت کا مظہر ہے اے انسانوں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اس کو دل میں بٹھا ہوگا وہ بڑا ہے وہ بڑا ہے وہ بڑی قدرت والا ہے وہ طاقتور ہے بس اس کا فیصلہ جب مخلوقات بنائی تو اس نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے سبقت رحمتی غزبی میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی یہ اس کی مہربانی ہے ورنہ اگر انسانوں کو دنیا میں ان کی گناہوں کی پاداش میں پکڑنا چاہے تو کوئی جاندار خدا کی قسم بچ نہیں سکتا ہے اور خاص کر کے انسانوں کے کرتوتوں پر اگر اللہ تعالیٰ پکڑ اور گرفت ڈال دیں تو کوئی جاندار نہ بچے دو جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کا سب ماتری اجل مسمى اگر اللہ تعالی گرفت کر دے تو اس دھرتی پر اس بسنے والوں میں کوئی نہیں بچے لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے جو فیصلے کا دن ہوگا اس دن کچا سٹا سب سامنے آ جائے گا سچا جھوٹا سب سامنے آ جائے گا جھوٹے بھی پہچان لیے جائیں گے سچے بھی پہچان لیے جائیں گے نبی اس دن آواز لگائیں گے فرشتے اس دن آواز لگائیں گے ہاذا یوم ينفع الصادقین صدقهم جنہوں نے اپنے رب سے سچا معاملہ کیا ہے آج ان کو سچائی نفع دے گی ہاذا یوم ينفع الصادقین صدقهم آج سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی اللہ کہتے ہیں اس سچائی کے دن اس فیصلہ کن دن میں انسانوں کے دو گروہ ہو جائیں گے بہت سے انسانوں کا ایک گروہ وہ ہوگا جس کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے ایک گروہ انسانوں کا وہ ہوگا جن کے چہرے کالے اور رسوائی والے ہوں گے رسوائی سے بھرے ہوئے ہوں گے اللہ قرآن میں کہتے ہیں یوم طبیعت دو بجو وجو اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے بہت سے چہرے کالے ہوں گے ایک جگہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اس فیصلے کے دن میں وجوہ یوم ہوئی بہت سے چہرے اس دن حساس بشاس ہسم کے چہرے چہرہ دیکھ کر دل کو خوشی اور فرحت ہو جائے گی ایسے چہرے ہوں گے اور دوسرا گروہ وہ ہوگا وہ جو یوم دن بات نہیں وہ جو ہوئی مسفرا تم داخے کا تم سب وہ وبو جو ہوئی یوم دن تو بہت سے چہرے اس دن کالے ہوں گے تر کو قطر اس کے اوپر ذلت چھائی ہوگی ایسا اترا ہوا چہرہ ہوگا کہ اس کو دیکھ کر آدمی دیکھنے والا ٹینشن میں آ جائے گا ہاں وجو ہوئی یوم دن علیہ خبر تر ہتارہ اللہ کہتے یہ کون ہے الکفرت الفجر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ سے کٹ کر اللہ کا انکار کر کے زندگی گزار کر فسق و فجور میں زندگی گزاری آخرت کا یقین ہی نہیں ہے اللہ کے وعدوں کا یقین ہی نہیں ہے اللہ کی بات کو جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ حدیث قصی میں بندوں کی فریاد کرتے ہیں ابن آدم آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے ولم یقل لہو ائکنی اس کو مجھے جھٹلانا نہیں چاہیے تھا پھر اللہ کہتے ہیں کہ کیسے جھٹلاتا ہے آدم کا بیٹا خبر ہے اما تقسیب ہو فیقول لن اباسو ابادا اس کا مجھے جھٹلانا یوں ہے آدم کے بیٹا اپنے دماغ سے یوں کہتا ہے میں دوبارہ زندہ اٹھایا نہیں جاؤں گا میں دوبارہ اٹھایا نہیں جاؤں گا میں تو دریا میں ڈوب جاؤں گا ہوا میں بہ جاؤں گا زمین میں دفن ہو جاؤں گا میری ہڈیاں گل سڑ جائے گی اللہ کیسے زندہ کرے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایک ایک منکر آیا آخرت کا منکر آیا نبی کے پاس آیا کہیں سے پرانی ہڈی لے کر آیا جب بہت بوسیدہ ہو چکی تھی سنبھال سنبھال کر لایا اپنے ہاتھ سے یوں کہنے لگا یوں یوں پاؤڈر کر دیا اور نبی سے کہا میں پاؤڈر ہو گئی کون زندہ کرے گا تو اللہ نے یاسین شریف میں آیت اتاری نبی جی دو ٹوک کہو نا ہمارا خدرت والا اللہ اس کو کرے گا بتاؤ یہ ہڈی اور اس کا پاؤڈر تو نے بنایا تھا تیرے باپ نے بنایا تھا قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم ہر ہر ہر طرح کی کاریگری اس کو معلوم ہے آپ دیکھتے نہیں ایک پتے پر کتنی باریک رگے اور ہر رگ میں پانی پہنچنا اور اس کی تازگی اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے نیچے کوئی موٹر نہیں ہے درخت میں پانی اللہ کی قدرت سے اوپر جا رہا ہے تم ٹانکی میں پانی پہنچاؤ نیچے سے دیکھو جب تک اس کا لیول اوپر کا نہیں ملے گا انسان کی بس کی چیز نہیں ہے اور اللہ اپنی قدرت سے کتنا ہی بڑا درخت ہو یوں کہتے ہیں نیچے سے بغیر موٹر کے اللہ اپنی قدرت سے پہنچاتے ناریل کا درخت دیکھو تالا پوڑی کا درخت دیکھو کھجور کا دیکھو اور درخت میں ایسی باریک رگے یا اللہ مسواک کی جڑیں دیکھی مسواک کی جڑیں تو ان میں بھی باریک رگے اور اللہ ان کے ذریعے سے پانی پہنچاتا ہے وہ کیا اللہ کا نظام ہے تو پھر آدم کا بچہ یوں کہتا ہے دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جاؤں گا میری قدرت کا انکار کر رہا ہے نبی جی اس سے کہو یہی ہلدی انش اول ہاں پھر اللہ تعالیٰ دوسری شکایت کرتے وہ شتمنی ابن آدم آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے آدمی گالی دیتا ہے تو شرمگا کی گالی دیتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دے رہا ہے اما اتخذ اللہ يكن لي كفوا احد وہ کہتے گالی دے رہا ہے کیسے گالی دے رہا ہے کہتے کہ اللہ کی اولاد ہے تو دنیا میں انسانوں کا ایک گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں تین خدا ہے کہیں عیسیٰ کہیں مریم کہیں خدا کبھی کہتے تین کا ایک کہتے ایک کے تین اللہ کے لیے اولاد تجویز کی ہے اللہ کہتے الحد الفرد میں اکیلا ہوں تنہا ہوں سمد ہوں بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو جنا نہ میں جنایا گیا میرا کوئی ہمسر نہیں ہے نرنجن نراکار نرنجن نراکار اس کا کوئی مثل نہیں ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں توحید بہت اچھی طرح آدمی جب پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ دل کے خلوص کے ساتھ تو اس اس سے سے گناہ جڑتے ہیں کلمہ پڑھتا ہے تو عرش کے سامنے نور کا ستون ہلنے لگتا ہے نبی نے فرمایا کلمہ دو چیزیں ایسی ہے ہر عمل کے لیے اللہ تک پہنچنے میں کوئی نہ کوئی ہجاب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بیچ میں چیکنگ ہوتی ہے چیک نہ پوسٹ ہے لیکن دو چیزوں کے لیے کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے وہ سیدھے فاسٹ یا تو فاسٹ لگانے کے بعد بھی لائن میں کھڑا رہنا پڑتا ہے وہ فاسٹ ایک دم بالکل کوئی رکاوٹ نہیں جاؤ کون کون سی چیزیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دوسرا باپ کی دعا بیٹے کے ہاتھ میں باپ کی دعا بیٹے کے ہاتھ میں ان چیزوں کا تذکرہ مذاکرہ گھروں میں ہونا چاہیے اس کے لیے فضائی کی تعلیم کی ترغیب دی جاتی ہے وہ ہر گھر میں فضائی پڑھیں یہ تمام چیزیں فضائل اعمال کی ہے انسان میں شوق پیدا کرے گی رغبت پیدا کرے گی لیکن یہ کب ہوگا جب دھیان توجہ سے سنے آدمی بے دلی سے سنے راحت سے سنے وہ چیز نہیں جاتی ہے بوٹل میں بھی اب جو ہے نا دھیان سے جاتا ہے کہ آدمی یوں دیکھتا رہے یوں گھر تو سب باہر جائے گا دیکھا آپ نے تو دل کے سوراخ میں یہ بات ڈالنی ہے اللہ کے نبی کی تو دھیان سے سنو یعنی سے سنو بے دلی سے نہیں رغبت سے رغبت سے بات سنو جب آدمی رغبت سے سنتا ہے طلب سے سنتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہدایت کا نور اس میں ہم ڈالتے ہیں یونیب جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے وہ اپنے رب کو جاننا چاہتا ہے اپنے رب سے تعلق ملانا چاہتا ہے اس کا دل اندر سے کہہ رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کو راستہ دکھاتے جائیں گے راستہ دکھاتے جائیں گے ہم اس کو راستہ دکھاتے جائیں گے اور اگر دل چاہتا ہی نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں بندے میں نے تیرے کو سمجھ دیے عکل دیے آنکھیں دی ہیں کان دیے ہیں اور دماغ دیا ہے تیرے دل میں اتارنے کے لیے اوپر ایک عقل لگ دی ہے جو تجھے ججمنٹ دے گی عقل وزیر ہے فیصلہ کرتی ہے کوئی بھی بات آنکھ کہتی ہے نا دیکھتی ہے تو وہ زبان بولتی ہے کان سنتے ہیں عقل فیصلہ لیتی ہے اور بات دل میں جاتی ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ان چار راستوں پر نگرانی رکھو ہمارے دل میں کون سی چیز کون سی بڑھائی جا رہی ہے کس کی محبت جا رہی ہے اگر اللہ رسول کی محبت اوپر ہے تو تم جیتے ہو اللہ رسول کی محبت نیچے چلی گئی مخلوق اور شکلوں کی محبت اوپر آ گئی تو پھر تم ہار رہے ہو نیچے سے نکالو اوپر کرو یہ اتھل پاتھل چار مہینے کا تو اسی لیے ہوتا ہے اتھل پاتھل کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ اوپر ہے کہ یہ اوپر ہے یہ دیکھو یہ اوپر ہے یا یہ اوپر ہے صحابہ نے اس کو فوقیت دی اس کو فوقیت دی تو اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے ایسا کیا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دیا لکھ دیا ہے اور جس چیز کو اللہ لکھ دے اسے کوئی مٹا سکتا ہے اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی نہیں مٹا سکتا لیکن اگر اللہ رسول کی ٹکر لے تو پھر اللہ میٹا بھی سکتے ہیں لکھ دیا تھا اللہ نے دنیا میں اللہ نے ایسے بھی لوگ کی پیدا کیے اور بتایا کہ عبرت ہے ہمیشہ اللہ کے محتاج رہو اللہ نے نبی جی سے کہا وطلو نبا اللہ عطینہ آیاتینہ فنسلہ منہا باہر شیفان ایک آدمی تھا بلعم بن باورا مستجاب الدعا اللہ نے بنایا تھا مستجاب الدعا تو جو بھی دعا مانگتا اللہ نے اس کو ایک مقام دیا تھا لیکن وہ قومیت میں آ گیا اور آدمی جب شریعت سے سنت سے ہٹ کر چلا جاتا ہے تو پھر شیطان پیچھا کر لیتا ہے یہ اللہ کی رہبری ہے اس نے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ نبی کے خلاف بد دعا کرنے کو کہا تو ان کی قوم نبی کو نہیں مانتی تھی تو یہ قوم گئی ان کے پاس بھائی تو نبی کہتے کہ ایسا میں نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا بہت ہم دوسری بار گئے نہ کہہ دیا تو وہ قوم جو ہے نا وہ جیانی کے پاس گئی ان کی بیوی کے پاس گئی سمجھ رہے ہیں بی کے پاس گئی اور کہا کہ اس کو دے دلا کے راضی کیا بھائی تم اپنے میاں کو تیار کر لینا لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری بیویاں تو جماعت میں بھیجتی ہے کہ نہیں بھیجتی ہے نماز کے لیے اٹھاتی ہے تو ہم غصے ہوتے ہیں ارے جو گا ویسے ہوں حیران کرا کر اپنے بولتے ہو تو بیچاری اٹھاتی ہے فجر میں اور پہلے اٹھتی ہے تو ان کے پاس گیا ہے تو بیوی نے ان کو تیار کیا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے ویسے کرو مسئلہ ہے تو آدمی ان کے کہنے میں آ گیا اور پہاڑ پر ان کو لے کر جب دعا کے لیے جانے لگا تو جو دعا دعا نبی کی دی صلاحیت کس نے دی تھی ارے بولو اللہ نے دی تھی درجہ کس نے دیا تھا اللہ نے دیا تھا علم کس نے سکھایا تھا اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی ان کو دی تھی لیکن وہ نبی کے خلاف آ گیا تو اللہ دینا بھی جانتے ہیں اللہ لینا بھی جانتے تو جو بد دعا کرنے گئے تھے نبی کے خلاف تو ان کی زبان سے الٹی ہونے لگی تو زبان کس کے قبضے میں اس لیے مولانا ایاز صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ چار راستوں سے دل میں بات جاتی ہے ان چار راستوں پر نگرانی کریں ہر آدمی ایمان اور یقین کے سیکھنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو محتاج بنائے محلے میں اللہ کی قدرت کو بولے روزانہ گھر گھر کی ملاقات کے ذریعے سے اللہ کی عظمت اور بڑائی خزانوں کو نعمتوں کو آخرت کو بولا جائے خالی اجتماع میں سن لینا نہیں ہے یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اپنا سبق یاد کرنے کے لیے اپنی ذات پر رحم کھانے کے لیے اپنے اپنی آخرت بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے وارث ہونے کی حیثیت سے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے میں سے ڈھائی گھنٹے اللہ کے لیے نکالے اور محلے میں چلے پھرے ان باتوں کو لے کر جب اس دھرتی پر اللہ کا نام بلند ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کے جگانے کے فیصلے اللہ کرے گا جس مکے میں اللہ نے نبی کو نکلنا پڑا ہے راتوں کو رات کو نکلنا پڑا ہے اللہ تعالیٰ محنت کے بعد کہہ رہے ہیں اور آیتیں نازل کر رہے ہیں کہ جس بستی سے آپ کو نکالا گیا ہے وہ آپ کو اس کی طرف واپس بھیجے گا اور وہ آپ کے قدموں میں آئی ہے کیسے آئی ہے کہ دعوت کی مبارک فضا ہے سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے ذکر و عبادت کا ماحول ہے خدمت کا ماحول ہے جب ہماری بستی میں آمالے دعوت زندہ ہوں گے تو پھر اللہ تعالی شانو ہماری بستی میں بھی رحمتیں اتارے گا حضرت مولانا محمد عمر صاحب پوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے دنیا کی ساری مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں اور ہر مسجد کا رخ کابت اللہ کی طرف ہے تو جیسے کابت اللہ پر اللہ کے فیصلے اترتے ہیں تو اس کا تعلق اپنی مسجد سے کرنا ہو تو اپنی مسجد کو آمال دعوت سے آباد کر دو بیت اللہ میں کیا ہوتا ہے ہر وقت اللہ کا دھیان ہوتا ہے اللہ کی عبادت ہوتی ہے ہر وقت مخلوق کی خدمت کی جا رہی ہے وہاں ہلکے لگے ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت چلی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یوں کہتے ہیں وہ رحمتیں برکتیں آپ کی مسجدوں میں آئے گی اس لیے میرے بزرگ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ایک محنت دی ہے ایک نعمت دی ہے ایک رحمت دی ہے ہم اس کی قدر کریں اس کو رسمی نہ بنائیں بھائی چلو اجتماع میں جانا ایک رسم ہے رسم نہیں ہے اجتماع میں آئے تو آدمی اجتماعی عمل میں لگے جس کام کے لیے وقت فارغ کیا ہے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے اس میں لگے یا تو پھر مل رہا ہے اجتماعی عمل نہیں ہے تو دعوت کی بات کریں بہت سے دیہاتوں سے لوگ آتے ہیں بہت سے ایسی جگہ سے لوگ آتے ہیں اجتماع میں کہ جن کی بستی میں نماز نہیں ہوتی ہے اذان نہیں ہوتی ہے اس مجمع کو دیکھتے ہیں یہاں کے اخلاق دیکھتے ہیں یہاں کی دعوت دیکھتے ہیں تو دل متاثر ہوتا ہے ایمان میں تازگی آتی ہے اتنے بڑے مجمع کے ساتھ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھتا ہے اپنے دل میں ایک خوشی فرحت محسوس کرتا ہے تو ہم یہاں اس کو دعوت کی فضا سے بھریں اس میں دعوت کی بات کریں اس میں اخلاق کی بات کریں اس میں خدمت کی بات کریں اس میں عبادت کی بات ہو اس میں ذکر کی بات ہو ایک اچھا ماحول یوں کہتے ہیں اجتماع میں جیسے ہوتا ہے ویسا اپنی بستی میں بنائے تو اپنی بستی اللہ کی رحمت کے اترنے کا مرکز بنے گی اس لیے بزرگوں اور بھائیوں اللہ نے بڑی نعمت دی ہے بڑی مہربانی کی ہے وہ اللہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کی بات اس کی بڑائی دنیا میں چلے اچھا یہ بندے چلائیں گے تو بندوں کا نفع ہے اللہ کا کوئی نفع نہیں ہے اللہ کا کوئی نفع نہیں ہے کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ حدیث سے میں میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سارے انسان پہلا انسان سے لے کر آخری انسان تک اور جنات بھی جتنے ہیں اول سے آخر تک مرد عورت سب یہ سب ایک متقی آدمی کے دل جیسا ہوتا ہے سب کے سب ایسے ہو جائیں تو اللہ کی بڑائی میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور اگر ساری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ افجر قلب رجول سب سے فاجر اور فسق و فجور والے کے دل کی طرح سب کے دل ہو جائیں سب ایسے بگڑ جائیں تو اللہ کی شان میں کوئی گھٹاوا نہیں ہوگا اللہ کے دے یہ تمہارے اعمال ہے جس کو میں تمہارے لیے جمع کروں گا ہر عمل کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے تو اس طرح عمل کا نتیجہ مرتب ہوگا انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے سمجھ دی ہے اما شاہ و اما کفورا یا تو شکر گزار بندہ یا پھر کفر کرنے والا بنے گا سمجھ اللہ نے دی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں اپنی صلاحیت کو کام پر لگانے کے لیے اللہ نے ایک محنت دی ہے اس محنت کے ذریعے سے یہ کوئی نئی محنت نہیں ہے نئی محنت نہیں ہے اللہ نے اس زمانے میں اتنی عام کی ہے لیکن بہت عام ہو گئی تو اس کی ناقدری کہیں ہم سے نہ ہو جائے اس لیے ہم کہتے ہیں جیسے مسجد والا اعمال کی ترغیب دی گئی ہے اور وقت اپنی مسجد کو آباد رکھنے اور اپنے گھر کو اعمال سے آباد رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے ہم کہتے ہیں وہاں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی ہدایت مل جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو ہدایت کے سلب ہونے سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے سامنے آنسو بہانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ لینا بھی جانتے ہیں دینا بھی جانتے ہیں جیسے دینا جانتے ہیں ویسے لینا جانتے ہیں بلام بن باورا نے وہ طاقت اپنی استعمال کرنا چاہیے اللہ کے نیک بندوں پر تو اللہ نے وہ نعمت چھین لی پھر اس کی زبان لمبی ہو گئی جیسے کتے کی طرح فمسل ہو کمسل کل ان تحمل علیہ یلحد او تترکہ یلحد ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا آدمی ڈرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جب رات میں اٹھنے کا ماحول بنے بستیوں میں او ہو پھر اللہ کا آیا ابایا عذاب اللہ روک لیتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بستی پر عذاب کا اور ناراضگی اتارنا چاہتے ہیں لیکن وہاں تین قسم کے آدمیوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ عذاب کو روک لیتے ہیں ایک ایک وہ بندے اس بستی میں ہو جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں تو اسلام کا طریقہ سلا رحمی کا ہے اور سلا رحمی بڑی چیز ہے سلا رحمی ایسی برکت والی چیز ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی یوں چاہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو اس کو چاہیے کہ سلا رحمی کرے سلا رحمی سلا رحمی کی برکتیں عجیب ہے اور قطع رحمی ایسی بری چیز ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم ہو جاتا ہے رحمی ایسی بری چیز ہے اللہ کے نبی نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا عقیدوں کا دین سکھایا عبادات کا دین سکھایا معاملات کا دین سکھایا ہر آدمی یہ سوچے اس وقت میری جو نوعیت ہے اس بھی ضرورت کا دین کیا ہے اب جوتا پہن رہا ہے تو یہ سوچے ضرور یہ میرے جوتا پہننے کا دین کیا ہے بازار میں جا رہا ہے آنکھوں سے دکان بھی دیکھ رہا ہے اور مخلوقات کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس وقت کا دین کیا ہے آدمی رشتے داروں میں گیا تو اس رشتے داری کا دین کیا ہے رشتے داروں میں بیٹھا ہے اذان کی آواز لگ گئی ہے اب اس وقت کا دین کیا ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے <clears throat> پیارے نبی ہمارے درمیان ہوتے تھے آپ کی تو بیویاں ہیں پاک بیویاں آپ اپنی بیویوں سے ملتے بھی تھے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے آرام سے بیٹھتے بھی تھے باتیں بھی کرتے تھے آپ کی اولاد بھی ہوئی ہے آپ کے نواسے بھی ہوئے اولاد کی شادی بھی ہوئی ہے آپ کی والدہ بھی تھی آپ کے والد بھی تھے آپ کا نصب نامہ ہے آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے ہم حضور سے باتیں کرتی آپ ہم سے باتیں کرتے رہتے لیکن جب اذان کی آواز ہو جاتی تو ماں عائشہ فرماتی ہے ایسے ہو جاتے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے اور نماز کی تیاری کی طرف چلے جاتے کیا ہماری یہ نوعیت بنتی ہے ان کا یہ استعداد بڑھانے کے لیے دعوت ہے کہ آدمی جب دعوت دے گا تو اس کے اندر میں قوت پیدا ہوگی اس کے اندر میں ایک جذبہ پیدا ہوگا ایک ولولہ پیدا ہوگا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا تو وہ آیا تو انہوں نے کہا جب مسجد کے باہر کھڑا ہو جا جتنے لوگ جائیں اس کو نماز کی دعوت دے تو کہ حضرت میں نماز نہیں پڑھتا تھا کہ تو دعوت دے تو وہ تو فرما برداری میں دعوت دینے لگا ایک کو دعوت دی دوسرے کو دی تیسرے کو دی چوتھے کو دی ہوتے ہوتے اللہ یہ جذبہ منا رہا ہے تو لوگوں کو کہہ رہا ہے تو تو کرتا بھی نہیں ہے دعوت میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ آدمی کے اندر میں ایک بات پیدا ہوگی اس لیے سب نیت کرو کہ اس کام کو عظمت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اپنی بستیوں میں اور جہاں ہو جہاں موقع ملے کوئی دن ہمارا آمال دعوت سے خالی نہ جائے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے کہ اعمال دعوت سے روزانہ ہمارا دن تازہ رہے گا ہاں اس لیے حدیثوں میں ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں لوگ بہت گبن اٹھاتے ہیں یا کثیر من الناس وہ کیا ہے صحت ایک تندرستی ہے کہ تندرستی آدمی غلط استعمال کرتا ہے تو اس سے کچھ نہیں کمایا آخرت بھی نہیں کمائی اور اپنا دل بھی نہیں سنوارا اور اس کو خواہشات پر خرچ کر دیا جوانی چلی گئی اور ایک فرصت کا فرصت ہے تو اس فرصت کو غلط استعمال کیا تو اس میں آخرت بگڑ گئی اس میں آخرت بگڑ گئی اس لیے بزرگوں اور بھائیوں اللہ نے ایک مبارک عمل دیا ہے اس کی محبت بھی دی ہے اس محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے لیکن اس کا جتنا طریقہ ہے اس کے جتنے آداب ہیں اللہ کی بات کے جتنے آداب ہم نہیں دے پائے تو اپنی کوتاہی پر ندامت ہونی چاہیے اللہ کی بات تو دھیان سے سنیں اللہ کے کلام کو آدمی دھیان سے سنے حضرت عمر رضی اللہ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی علیہ وسلم کا کام تمام کرنے نکلے تھے اور سب نے پیٹ تھابڑی دی تم ہی یہ کر سکتے ہو تم اج کر سکتے ہو تم شیر ہو مکہ کے ہاں میں جاتا ہوں اور جا رہے تھے اور راستے میں ایک صحابی ملے اور کہا کہ آج تیور بدلے ہو کہاں جا رہے ہو کہا یار روزانہ کا جھگڑا ہے آج تو نمٹ لیں ہاں؟ تو پھر وہ تم کو چھوڑیں گے تو تم بھی باقی رہو گے ہاں؟ لگتا ہے تو بھی وہی ہے کہ میں کیا میری کیا بات کرتا ہے تیری بہن بہنوئی سب وہی جے ہاں؟ وہاں سے چلے تو بہن کے گھر گئے بہن کا دروازہ کھٹ تو وہ اندر تو تعلیم کا ہلکا تھا قرآن کا سیکھنا سکھانا تھا تو حضرت خباب تو جلدی سے چھپ گئے اور دروازہ کھولا صحیفہ بھی باہر رہ گیا دروازہ کھولا تو کہ بھائی جان آئیے <laughs> ان کے بہنوں ہی نے اوکار دیا آئیے تو پہلا سوال بیٹھتے ہی کیا میں نے ایسا سنا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کا رخ بدل دیا ہے حالانکہ بدل نہیں کیا تھا صحیح کیا تھا کیا کیا تھا صحیح کیا تھا تو آدمی ہے نا زجامات میں لگے تو لوگ سماج بھی کہتے ہیں اور گھر میں تعلیم نہیں ہوتی تو گھر کی جوان بیٹیاں بھی کہتی ہے سمجھے اس لیے گھر کی تعلیم کی ضرورت ہے اللہ رسول کے متیب فرما بردار بنے تو بھائی جان آئیے کہا بھائی میں نے ایسا سنا ہے کہ تم نے زندگی اپنی چینج کر دی ہے حالانکہ چینج نہیں کی تھی صحیح کی تھی بھائی وہ تو وہ بہت خوبی والی ہے اس لیے ہم نے اس کو اٹھیک کیا ہے وہ تو گلتی والی تھی بس پھر عمر کا پارا گیا اور ان کی داڑھی پکڑ کر خوب مارا زمین پر گرا دیا بہن بیچ میں آئی تو بھائی نے بہن کو بھی ایسا سڑاک سے رسید کیا کہ بہن کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا تو عمر کا ہاتھ تھا وہ لیکن دیکھو یہاں دیکھو ان کا عمل دیکھو ان کی برداشت دیکھو اب یہ سب کچھ ہو گیا جب بہن کو ایسا دیکھا مار کی حالت میں تھوڑی دیر کے بعد آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بہن سے پوچھا کہ تم کرتے کیا تھے یہ بتاؤ دیکھیے بھائی جان ہم اللہ کا کلام پر اب یہاں گسا نہیں ہے ابھی بے تبڑے تو بے تھپڑ ماتر ہوئے دہی دہی باتوں کرے تھے یہ کہا اپنے سماج میں تو تو بات ہوا ایک وقت موڑ چڑھی گیو چڑھی گیو ویلو اترے جنا اور مقام صدی کی ہے تو ایک ایک لفظ کہنے پر ربیہ اسلمی سے کہہ رہے بھائی تو بھی کہہ لے بدلے میں مقام صدیقیت یوں کہہ رہی ہے ربیہ اسلمی سے ان میں کچھ بات بڑھ گئی تو انہوں نے کوئی سخت لفظ کہہ دیا انہوں نے بھی کوئی سخت ابو بکر نے ذرا زیادہ سخت کہہ دیا تو ابو بکر کو تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ اللہ آخرت میں حساب ہوگا تو ربیہ کے پاؤں پکڑی بھائی تو مجھے کہہ لے تھے کہ نہ تو لوگ جو سن رہے تھے ربیہ کے ارے جا سے کہتے بھی پھر معافی مانگتے ہیں تو ربیا نے کہا یہ بڑے ہیں تم چوپ رہو تم اپنی آخرت خراب مت کرو میرا اپنا پرسنل معاملہ ہے تو صدیق کے اکبر نے کہا اگر تم بدلے میں نہیں کہو گے تو میں سرکار دو عالم سے جا کر شکایت کروں گا تو قوم نے پھر دوسرا لفظ کا تم چپ رہو یہ کون ہے تم نہیں جانتے یہ قربانی والے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ پہلے دن سے ہیں یہ پرانے ہیں یہ پہلے ہیں یہ سابقین میں ہے اگر یہ اللہ کے رسول سے شکایت کر دے اور اللہ کے رسول کے دل میں میرے بارے میں کوئی تنگی پیدا ہو گئی تو ربیہ تو ہلاک ہو جائے گا کہتے ہیں یہ صحابہ آخرت والے تھے تو انہوں نے ہر لائن کا دین لیا حضرت عمر نے سوال کیا کیا کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے تھے ہم سیکھ رہے تھے ہم ہلکا لگا رہے تھے اب موقع ملا نا دعوت دینے کا تو ان کی حریث ہیں کہ مار کھائی ہے لیکن مار اس لیے کھائی ہے کہ بھائی اللہ میرے کو ہدایت دے دے یوں مار کھائی ہے اور مار اللہ کے لیے کھائی ہے اللہ کا کام کیا تھا اس لیے مار کھائی نا اس لیے بولیاں کھائی ہے اس لیے داڑھی پکڑی گئی ہے میرے خامن کی تو دعوت دینے کا موقع مل گیا بہن کو ابھی اللہ کا کلام پڑھتے تھے اچھا میرے کو دکھاؤ بھائی جان اس کے آداب ہے کیا کہا بھائی جان اس کے آداب ہے مشرق ہونے کی وجہ سے نہ پانی رکھتی ہوں تم غسل کر لو تو اب خدمت کر رہی ہے بہن خدمت کر رہی ہے غصہ بھول گئی ایک آدمی کی ہدایت کے حریث ہیں مرد بھی عورت بھی غصہ بھول گئی اور پانی رکھ دیا غسل کر کے جب ٹھنڈا ہو گئے اور گسل کر کے فریش ہو گئے تو اب اللہ کا کلام ہاتھ میں لیا اب جو پڑھنا شروع کیا وہ تو ان کی مادری زبان تھی عربی زبان تو ان کی مادری زبان اور قرآن عربی زبان میں اب جو ہے پڑھنا شروع کیا تو ہو اے طاہر متحر نبی انزلنا علیک القرآن علی او پھر اس میں اللہ کا تعارف آیا اللہ والسماوات تنسیلم یہ تو اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے بلند بلند آسمان اٹھائے ہیں جس نے زمین بنائی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف علی العرش استوا وہ رحمان ہے جو عرش پر مستقل ہوا ہے اللہ لا الہ الا الاسماء الحسنہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں بس اب اللہ کا تعارف ہو گیا اللہ کا تعارف ہو گیا اور کان دھرے تھے کیا ہے تپاس کرنے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یوں کہا بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے مجھے چلنا چاہیے مجھے اپنانی چاہیے تو اب غصہ بھی گیا اور آدمی کما لیا ام جمیل نے آدمی کما لیا ام جمیل کو لوگ نہیں جانتے عمر کو جانتے کہ دو تہائی دنیا پر حکومت کی لیکن ام جمیل کا حضرت عمر کی ہدایت پانے میں ام جمیل کا بھی بڑا حصہ ہے لیکن خالی محنت نہیں انہوں نے کا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو تو جو کھپا پیچھے چھپ گئے تھے وہ باہر آئے بھائی جان عمر عمر صاحب کل میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا شب پنچمبا میں آپ کا نام لے کر دعا مانگ رہے تھے یا اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب دو میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما لگتا ایسا ہے کہ حضور کا تیر تمہارے پیچھے لگ گیا ہے لگتا ایسا ہے کہ حضور کا تیر لگ گیا اور لگا اس لیے کان دیے دل دیا مشقت سے اور اس کے آداب دیے تو اللہ نے وہ نور ان کے اندر میں داخل کر دیا اس لیے کہتے ہیں اللہ کا کام آداب کے ساتھ ہو کام ہو لیکن آداب کے ساتھ بے دلی سے نہیں رسمن نہیں رواجن نہیں ہم کام کریں گے اللہ بڑے ہیں اللہ کے خزانے میں نہ چہرہ دیکھا جاتا ہے اللہ کی نظر میں نہ مال دیکھا جاتا ہے اللہ یہ دیکھتے ہیں بندے تمہاری نیت اور ارادہ کیا ہے تمہارا فیصلہ کیا ہے بندے کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا وجود دے دیتا ہے بندے کے فیصلے پر تیرا تیرا کیا ارادہ ہے ولاکر الا قلوب کم و دوسری رواج میں ولاکر الا قلوب کم و اعمال تمہارا تمہاری حرکتیں کیسی ہیں اللہ کے دین کے ساتھ کی حرکتیں کیسی ہیں آخرت کے یقین کی حرکتیں تمہاری کیسی ہے نعوذ باللہ اگر مسلمان کی زبان سے یہ نکلے توبہ توبہ کوئی یاد دلایا کسی نے کہا بھائی قبر میں جانا ہاں قبر کس نے دیکھی تو پوچھو مفتی سے اس کا ایمان کیسا دیکھا حالانکہ ایمانیات میں عالم برزخ پر ایمان بھی واجب ہے فرض ہے اللہ نس قطعی میں کہہ رہے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ اہم وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى اہم يُبْعَثُونَ یو آخرت بھی حق ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے انت قیم السما اور پھر اس میں آخرت بولتے انت الحق وباد کا حق و کپا کا حق و جنت حق و نار حق و نبیون حق اور پھر اپنی رسالت کا بھی تصدیق کرتے تھے وہ محمد الرسول اللہ حق اللہ ملک اسلم تو اس لیے سب نیت کرو انشاءاللہ مقامی کام بھی رسمن نہیں انشاءاللہ فکر سے کریں گے اور <clears throat> فیصلہ کرو کہ انشاء انشاءاللہ چار مہینے لگانے ہیں نیت کرتے ہو لیکن چلو اجتماع سے آج نقد کسی کے دل میں آئی ہو تو آج سارا مجمع سب کی آمین مل جائے کون پیدا آدمی ہے جو کہے کہ انشاءاللہ میں میرا ارادہ تو نہیں تھا یا تھا لیکن پھر گیا تھا لیکن آج تو اجتماع کے ماحول میں آ کر اب پھر اپنے ارادے کی تجدید ہو گئی وہ نیا آدمی بتاؤ کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں کوئی ایک آدمی پہل کرے گا تو ایک ایک بستی سے ایک ایک آدمی پہل کرے گا تو ہمارے بھروچ ضلع کے ہر بستی سے ایک ایک آدمی ملا تو کتنی جماعتیں ہو جائے گی اور ایک ایک مسجد سے ایک آدمی ملا تو اور ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں سال بھر میں ہماری مسجد سے چھ مہینے میں پندرہ آدمی چار مہینے کے نہیں مل سکتے ڈھائی سو گھر ہے تاکہ اپنی بستی کا ماحول بدلے ہر چھ مہینے پر کم سے کم پندرہ آدمی ایک مسجد کی استعداد بننی چاہیے اور چار مہینے میں چلے کی جماعت ہر چار مہینے پر چلے کی جماعت تو ہر مسجد کی سالانہ چار مہینے کی دو جماعت اور چلے کی چلے کی تین جماعت ہے یہ شروع کرنے کے لیے یہ منتہا نہیں ہاں منتہا نہیں اس لیے بزرگ اور بھائی کون آدمی ہے جو نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں کوئی ہے نیا جو کہے کہ میں آج میں تیار ہوں میں نے تشکیل والوں کو بہت چکر دلائے لیکن آج تو میں انشاءاللہ فیصلہ کر دیتا ہوں کہ جانا ہے ہے کوئی جی سارا سے ایک اللہ قبول فرمائے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اور کون ہے ایک بستی سے ایک ملے تو بھی جماعت مکمل ہو جائے گی اور زیادہ ہو جائے گی ایک مسجد سے ایک ملا آج نقد تشکیل میں تو بھی کتنی ہو جائے گی یہ دوسرے بھی ہیں یہ کہاں کے ہیں لے کے آ رہے ہیں اللہ قبول فرمائے اور کون ہے بھائی جو ابھی تیار ہو جن کے دل میں کیونکہ میں نے فیصلہ بدل دیا تشریف رکھے آپ جائیں گے اللہ قبول فرمائے آپ بھی جائیں گے واہ واہ واہ واہ آپ کہاں کے قبول فرمائے تجزیب رکھ گئے لوبی شاہ کے دو نقد اللہ قبول فرمائے اور کوئی بستی والے کہتے ہیں نقد ارے بولو ہمت کرو کوئی پہل کرو ایک ایک بستی کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی جس بستی کا آدمی اللہ کے راستے میں جائے گا وہ گھر اللہ کی نظروں اور حفاظت میں رہے گا وہ بستی میں اللہ کی رحمتیں اس کی قربانیوں پر آتی رہے گی کون ہمت کرتا ہے میں انشاءاللہ میں تیار ہوں کوئی ہے سب کا ارادہ تو ہے لیکن ابھی نہیں پھر ابھی نہیں پھر ابھی نہیں پھر چلو ایک کام کرو یہ جنوری ختم ہو گیا انشاءاللہ اللہ آٹھ دس دن میں پندرہ دن میں مہینے میں انشاءاللہ ہماری مسجد سے جماعت بنائیں گے دو مہینے میں بنائیں گے ایسے کون ہے کہ انشاءاللہ اب تو فیصلہ کیا گول گول کہاں تک گھومیں گے پتہ نہیں اللہ کا فیصلہ اور بلاوا کب آ جائے اب تو میں فیصلہ کرتا ہوں انشاءاللہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ یہ فروری مارچ تک میں انشاءاللہ ہماری مسجد سے ہم جماعت بنائیں گے ایسے کون چاہیے جی ارے کھڑے ہو ہو کر لکھا انشاءاللہ ان شاء اللہ آپ کی مسجدوں سے جماعت بنے گی آپ کے ذمہ دار بنیں گے اللہ ارے سب کے چار مہینے لگ گئے ہیں لگتا ہے ارے بھائی نیت کرتے ہو نام نہیں لکھوں گا آپ کہو تو صحیح کہ انشاءاللہ اللہ مہینے میں دو مہینے میں سب کھڑے ہو جاؤ ان شاء اللہ کل لکھوا دیا اچھا تو نکلیں گے تو ایک ہی وقت نا لیکن اللہ کو بھی بندے کی طلب کیا ادب آتی ہے میرے لیے نہیں کھڑا ہونا ہے اللہ کے لیے اللہ ہم تیار رہی اچھا بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دیکھو ساڑھے نو بجے انشاءاللہ ایک گھنٹہ ہے جن کی تسبیحات باقی ہے تسبیح پڑھ لیجئے اشراک پڑھ لیجئے وضو ہے اور اپنے معمولات پورے کر لیجئے ضرورت سے فارغ ہو جائیے ساڑھے نو بجے انشاءاللہ دوسری مجلس شروع ہوگی ایک گھنٹہ ہے ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ سب ساڑھے نو بجے ایسے الگ الگ تو نہیں بیٹھو گے نا سب مل کر بیٹھنا انشاءاللہ ٹھیک ہے سبحان اللہ یعنی فون کا ہے چلو چلو چلو چلو جلدی سب پیک ویک کر کے رکھ کے چلے جاؤ